ولدین امین قبل کم تتقون محترم محترم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یا ایوہ الناس پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایوہ الناس او بدو ربکم اے لوگو اپنے رب ہی کی عبادت کرو صرف اپنے رب کی عبادت اور تمہارے پیدا کرنے کا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وما خلق اريد اللہ علیہ رزق ارید اريد ان ارید ہم نے تمہیں انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین اسی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا ایوہ الناس سب ربکم الدی خلقکم والذین من قبلکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور یہ ولدین امن قبل القم تاکہ تمہارے اندر تقوا آ جائے توحید آ جائے شرک سے بچ جاؤ متقی پرہیزگار بنو اور جنت کے مستحق بن جاؤ یہ اللہ کے تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں آج کا خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ کی پکار بندوں کے نام نبی علیہ السلاۃ اسلام کی بڑی اہم حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا تقریباً دس مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خطاب کیا یا عبادی یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اور اللہ تعالی نے ہر مرتبہ ایک نیا پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے اور یہ نہایت اہم حدیث ہے حدیث قدسی ہے یعنی الکلام کلام تو کلام بھی اللہ زبان بھی اللہ کلمات بھی اللہ کے اور معنی اور مفہوم بھی اللہ رب العالمین کا جیسے قرآن بھی اللہ رب العالمین کا ہر حرف اللہ کا کلام معنی مفہوم اللہ کا ایسے ہی حدیث قدسی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا معنی بھی ہوتا ہے کلام بھی وہی اسی کا ہر حروف بھی اسی کے ہوتے ہیں اور عام حدیثیں جو ہوتی ہیں کلام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن حروف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو اس حدیث قدسی کو ابام ابو ادریس الخولانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرتے تو اس قدر ان پر رقت تاری ہوتی کے گھٹنے کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کرے یہ بھی نہیں کہ ہمارے نبی آپ ان کو پہنچائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو تقریباً دس پیغام اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں اپنے بندوں کو دیا ہے وہی پیغام آج آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر بیان کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا یا عبادی یا عبادی انی حرم تو ظلم وجعلته محرما بينكم فلا تو سب سے پہلا پیغام اللہ رب العالمین کا ظلم بدترین گناہوں میں سے ہے اللہ نے اعلان کیا یا عبادی اے میرے پیارے بندو انی حرم تو ظلم نفسی میں نے اپنے ذات پر حرام کر رکھا ہے کہ میں اپنی کسی مخلوق پر کبھی ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا اللہ پہلے اعلان کرتے ہیں میں اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھا ہوں اس لیے وہ جالت ہوں بینک محرمن فلاں غالم اسی لیے میں نے تم میں سے ہر بندے کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا خبردار آپس میں کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظلم سے بچائے اتقو ظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة ظالم کو کو اپنے ظلم کا پتہ قیامت کے دن چلے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے مظالم کو اس کے سامنے ہر قسم کی تاریخیاں بنا کر کے کھڑا کر دے گا اس کو یاد رکھیے گا دنیا میں ساری قوم سارے انسان کو تو ترقی مل سکتی پنپ سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ رمایا کئی فیو کا دس اللہ کا من لاز لدید ہی موکما کار علیہ السلاسلام سنن ماجا کی روایت حرف میں کئی کومن اللہ تعالیٰ اس قوم کو کب دنیا میں پرپنے دے گا دنیا میں کب تک اس کو زندہ رکھے گا جس قوم کے بڑے لوگ کمزوروں پر ظلم کریں اور ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو مظلوم کوئی مدد کرنے والا نہ ہو کسی نے بڑی اچھی بات کہی ناؤ کشتی کی کبھی چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچائے اور ظالم اپنے انجام اپنے حالات پر غور کرے ان ظالم اللہ رسول ساتھ رماتے ہیں اللہ رب العالمین ظالم کو چھوٹ دیتا ہے لیکن کبھی ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہوتا لیکن جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے اللہ ایسا اس کو دبوچتا ہے اور پکڑتا ہے کہ وہ ظالم سے دنیا میں بچ نہیں پاتا اسی لیے ہم تمام لوگوں کو رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور اپنا پیغام پہنچایا قرآن پاک کے اندر فراطح اما مرو ظالم میرے بندے تیرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ ظالم کے ظلم سے غافل ہے اللہ دیکھ رہا ہے غافل نہیں ہے انما چترا ہے اللہ تھوڑی سی اس کو مہلت دے رہا ہے تم صبر کرو ان قریب ظالم اپنے کیسرے کردار کو پہنچے گا اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدے تو ہوتا اے میرے بندو تم میں سے ہر انسان گمراہ ہو جاتا ہے ہر انسان گمراہی میں ہے اللہ من ہدے تو ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جس کو میں دیتا ہوں ہمارے نبی کوشش کی ہے کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے رب نے نہیں سنا نوح علیہ سلا تو سلام آخری دم تک پریشان ہیں یہ میری بیوی میرا بیٹا ہدایت پر آ جائے لیکن ہدایت نہ ملی لوت علیہ سنا تو سلام کر کے دیکھ رہے کہ بیوی ہماری عذاب کے اندر مبتلا ہو رہی ہے لیکن بیوی کو ہدایت نہ دے سکا کوئی اسی لیے اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی ہستا اے میرے بندو تم میں ہر انسان گمراہی میں پڑ جائے جی مگر جس کو میں ہدایت دوں اس لیے ساری زندگی ہدایت مجھ سے مانگا کرو ساری دنیا کے مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلی دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الدین ایاک نعبد و کا نستعین اللہ کی حمد سنا کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا مومن کیا مانگتا ہے یہ دن سرات اللہ مجھے سراط مستقیم نصیب فرما دے نبی بھی پیغمبر بھی ہر ایک یہی دعا مانگتے تھے کیوں آج تو ہدایت ملی ہے کل آنے والا دن کیسے ہو یہ خبر نہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت چھین سکتا ہے اسی لیے مر کے دم تک آدمی جب بھی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے یہ دن دینا المستقیم دعا مانگتا اللہ آج تک جیسے ہدایت پر رکھا ہے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر رکھنا مرتے دم تک ہمیں مسلمان رکھا ہدایت پر رکھنا اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کرے نمبر تین یا عبادی یا عبادی کل جائے اللہ من تو ہو ہسوت امونی اس اے کم او کما کارا رہ اللہ تیسری پکار فرماتے اے میرے بندو کلکم کم چاہے میں تم ہر انسان بھوکا مر جائے ہر انسان بھوکا مر جائے کتنے حالات آتے ہیں بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں مال و دولت کی کمی نہیں لیکن ایسی جگہ اللہ نے اس کو ڈال دیا ہے کہ کوئی دولت اسے کام آنے والی نہیں ہے اور ایسے حالات دیکھتے ہیں اسی لیے یہ رب العالمی نے فرمایا اپنے مال پر اپنی دولت پر اپنے بزنس پر اپنے کاروبار پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیشہ رسک مجھ سے مانگا کر یا اے میرے بندو کل کم ساری تم میں سے ہر انسان بھوکا رہ جائے اللہ من اکم تو جس کو میں کھلا دوں وہی آسودہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ہمیشہ ہم سے رسک مانگا کرو میں تمہیں کھلاتا رہوں گا انسان رسک کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین ربیف کرے کیوں وہ دا بٹن دا بطن کوئی پانچوں پایا ایسا نہیں زمین سے لے کر کے فضا تک کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین نہ کرتا ہو پھر اے رز کو کماتو یہ تو دنیا ایک ذریعہ ہے ورنہ تمہارے رزق کا انتظام آسمان پر عرش والا کیا کرتا ہے انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین طرف رجوع کرے نمبر چار یا عبادی اے میرے بندو کل لکم اللہ من کسے تو ہست اکسم اے میرے بندو تم میں سے ہر انسان بڑھنا رہ جائے وہی کپڑا پہن سکتا ہے جس کو ہم کپڑا پہنائیں اس لیے ہمیشہ اپنے لباس اور کپڑے کے بارے میں بھی ہم سے مانگتے رہنا اور میں تمہیں ہمیشہ کپڑا میسر کرتا رہوں گا بابا آدم نے کیا کیا درخت کا پھل کھایا ماشاء اللہ خوب پھٹے کٹے جنتی لباس اتنا پائیدار اتنا مضبوط لباس کائنات میں کس کا ہو سکتا ہے کہ جنت کا لباس میاں بھی دونوں پہنے ہوئے ہیں رب کی نافرمانی کی رب نے چھین لیا اب کوئی کپڑا نصیب نہیں فاتا کے جنا کپڑا نہ ملا تو درخت کے پتوں کو اپنے بدن پر چپکا کر کے اپنا سطر ڈھانپنا شروع کر دیا جب انسان جنت میں رہ کر کے بھی اس لباس کے لیے اللہ کا محتاج ہے تو اس زمین پر بسنے والی کوئی قوم بھی کبھی لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ فرماتے یا عبادی میرے بندو تم میں ہر انسان برہنا رہ جائے مگر وہ کپڑا پہن سکتا ہے جس کو میں کپڑا پہنا ہوں اس لیے کپڑا بھی ہمیشہ ہم سے مانگا کرو ہم تمہیں کبھی ہم کبھی تمہیں کپڑے سے محروم نہیں رکھیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے زندوں کو مردوں کو چھوڑ کر کے ہم اوپر والے سے جڑے رہیں نمبر پانچ پانچویں پانچویں ندا پانچویں پکار یا عبادی یا عبادی انکم کم باللیل والنہار وانا اکثر لکم السنوب سو تغفرونی اغفر لکم یا عبادی اے میرے بندو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو میرے بندے دن میں بھی گناہ کر رہے ہو میری نافرمانی یہاں تک کہ رات کو بھی نہیں بات آتے رات میں برائیاں حرام کاریاں تم کر رہے اتنے کم دکھتے انار دن میں بھی ہماری نافرمانیاں کر رہے اور آپ کو بھی تم برائی حرام کاریاں کر رہے ہو لیکن چوبیس گھنٹے اس زمین پر ہمارے بندے ہر قسم کے گنا ہر قسم کی برائیاں کر رہے ہیں نہ فرمانی پر نہ فرمانی دس سوئے ہیں تو بیس حرام کاریاں مبتلا ہیں سو دو سو کام پر ہیں دن میں تو پچاسوں جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا ہے لیکن میرے بندو کبھی اپنے گناہوں کا تو احساس کر لے تو تجھے اپنے گناہوں کا احساس تو ہو دن اور رات چوبیس گھنٹے گناہ کرنے والے میرے بندو اگر تم کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے ہمارے دل میں ہمارا ڈر ہمارا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے اپنے ساتھ کی قسم کھاتا ہوں امانا اب امانا کو سنو بچمیا ہم بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے شرط ہے کہ بندے ہاتھ پھیلا کر کے مجھ سے مغفرت کی دعا کر لیں اللہ رب العالمین الحم الراحمین ہیں حدیث کے آیا نبی السلام کے سامنے ابلیس کم وقت نے کہا اللہ تعالیٰ سامنے اللہ ہمیں دنیا سے نکال رہا ہے ہم آدم کی اولاد کو گمراہ کریں گے اور ان میں سے کسی کو تیری فرما بداری پر نہیں آنے دیں گے اگر نیکی کریں گے ہم حرام کاریاں کروا کر کے ان کے نیکیوں کو ختم کر دیں گے اللہ نے ساتھ ابلیس جا ہم نے بھی اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے تیرے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا تیرے لیے گمراہ کرنے تم نے موقع مانگا اللہ مجھے موقع دے دے طاقت دے دے کو سوکھ ہمیں طاقت دے دے مرد قیامت تک موت نہ آئے اللہ جا فائن نہ میرا المندرین پھر کہتا ہے امت ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے لا تجد اکثر ہم ان میں سے اکثروں کو نہ شکرانہ فرمان پائے گا اللہ نے فرمایا جا میں نے چھوٹ دی میرے بندوں کو تو گمراہ کرے گا تو میں نے اپنے بندوں کی مفرت کے لیے جب تک موت نہ آئے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا بد وقت کہتا ہے وہی ستی و جلالی وہی ارتفا مکانی اللہ پھر سن لے ابلیس بد وقت کہہ رہا ہے تیرے ساتھ کی قسم تیرے عزت کی قسم ہم ان کو گمراہ کرتے رہیں گے جب تک یہ مرنے نہ لگے اللہ نے فرمایا وہی ہے ابلیس بد وقت چل یہاں سے کم وقت منون مرتے تب تک گمراہ کرے گا وہ عزتی ارتفا مکانی میں بھی اپنی عزت کی اپنے جلال کی اپنے عالی مقام اور کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو گمراہ کرے گا جب تک بندوں کی جان نہ نکل جائے اس وقت تک توبہ ان کی قبول کرتا رہوں گا اب ابھی چہرے کو پیٹا یا بھائی لتا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ ہم گناہ کریں گے سب اللہ توبہ کرو سکھا کرو اللہ معاف کر دے گا اللہ سے پھر گناہ کرے تب اللہ نے فرمایا اگر توبہ کر کے پھر معاف کرے گا سوال ارا ایسا ارا ایسا اللہ پھر کرے یا رسول اللہ پھر ہم نے گناہ کیا تب پھر ہو گیا تب آخر میں اللہ سے فرمایا اللہ کے بندے جا اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن معاف کرنے سے رب نہیں تھکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں گناہ سے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا تو بھولے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد اما بعد نمبر چھ یا عبادی یا عبادی اے میرے پیارے بندو یا عبادی اے میرے پیارے بندو اِن لم تم لن تب لگو ضلنی فتح رونی ولم تب لگو نفڑ فتن فونی اے میرے بندو یاد رکھنا ساری کائنات کے تم مل کر کے اگر مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہمیں فائدہ بھی پہنچانا چاہو تو ہمیں فائدہ بھی تم سارے لوگ مل کر کے نہیں پہنچا سکتے اللہ رب العالمین مالک الملک ہے اس کو اپنی حکومت اپنی سلطنت چلانے کے لیے کسی وزیر کی یا کسی پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ مالک الملک کل ملک منتشا و تنز الملک من منتشا و تو علم منتشا و تو دل و منتشا خیریت ان کل کلو سے نمبر سات یہ بھاجی یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو الا اتقا قلب رجل بے منکم ما زاد کفی ملکی سیاح ما زاد ازاد کفی ملکی سیاح اے میرے بندو یا رکھو انسانوں بھی جنوں بھی زمین والوں بھی آسمان والے بھی اگر تم سب کے ساتھ ولی بن جاؤ نیک بن جاؤ اپنے گفتاروں کے داد فرشتوں جیسے بن جاؤ تو تمہارے سب کے نیک بن جانے سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا نیک بنو گے تو اپنے لیے تمہارے نیک بننے سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں نمبر آٹھ یا عبادی اے میرے بندو لول رکم و آخرکوم و انسکوم و جنکم اے میرے بندو اگر تمہارے اولین والآخرین تمہارے سارے انسان اور سارے جنات سب مل کر کے سب سے بہترین انسان بن جائیں ایک انسان ایک جن بھی اس زمین پر میری عبادت کرنے والا باقی نہ رہ جائے سب کے سب ابلی تارون نمرود پھر اور مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے کافر بن جانے سے مانا کا سب ملکی کی سیاح تو میری بات چاہت میں ذرا برابر نقصان اور خسارا نہیں ہوتا اللہ کے سب محتاج ہیں فرعون جیسا ظالم بھی پڑ گیا فرعون کے زمانے میں سارے مصر کے باشندے آکا فصلیں سوکھ رہی ہیں کنویں سوکھ گئے ہیں پانی نہیں مل رہا ہے ذرا بارش برسا دیں کہا واپس جاؤ آج میں بزی ہوں کل برساؤں گا یہ فرون بد بخت ہے اپنے آپ کو رب کو بولا رہا رہا کہہ ہے آج میں بزی ہوں کل آنا تو برساؤں گا حد آتا ہے سب چلے گئے تو رات کو دریائے نیل میں جا کے بیٹھتا اللہ تو جانتا ہے بارش برسانے والا تو ہے میں نہیں ہوں یہ ہے فرعون کی فرعونیت ہے انسان اللہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو لوگ میری عبادت کرنا کل چھوڑ دیں گے اللہ میں جانتا ہوں کہ ہاں تو ہی مالک ہے تو ہی ہے میں نے آپ پبلک کو بیوقوف بنا رکھا ہے اللہ بارش برسا دے تاکہ میرا بھرم باقی رہ جائے حکومت باقی رہ جائے یہ فرعون اور نمرود کا معاملہ ہے انسان سارے کے سارے انسان اللہ کے محتاج اللہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں نمبر نو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یاد کرنے کی توفیق رسی فرمائے نمبر نو یا عبادی یا عبادی لو ان اولکم و آخر کم و انسکم و جن کم کام فی سعید واحد فسالونی اے میرے بندو ہاں، ایسی حدیث جس میں اللہ دارے کے بندوں سے کہا اپنے نبی کو بھی بیچ میں ہے اور فرشتے کو نہیں لایا اے بادی اے میرے بندو لو الکم او و آخرکم بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان سارے جنات ایک ہی وقت میں میدان میں کھڑے ہو جائیں فسالونی اور ہر انسان جتنا مانگ سکتا ہے وہ ہم سے ایک ہی وقت میں مانگنا شروع کرے ہمارے ہاں نمبر لگانے کی یا بتا کر نمبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ہی وقت میں آدم سے لے کر کے قیامت کے صبح تک پیدا والے ہونے والے انسان جنات اور اپنی مرضی سے مجھ سے مانگنا شروع کریں اور ایک ہی وقت میں میدان کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں سب جتنا مانگیں گے ایک ہی وقت میں سب کو دے دوں گا تو مانا کا مانا کا مانا کا ملکی اللہ کل اد خلف البار اللہ کا رسول ساتھ اللہ فرماتے ہیں سمندر کے اندر کوئی سوئی اسٹیل کی داخل کرے اور پھر نکال لے سوئی نکالنے کے بعد سمندر کے پانی میں جتنی کبھی ہوئی ہے اللہ فرماتے اللہ اللہ فرماتے میری خزانے میں میرے خزانے میں سب کو دینے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں ہوا کرتی یہ اللہ رب العالمین ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا خزانہ خزانے سارا خزانہ بس اللہ دیتا ہے اور کبھی اللہ کا خزانے میں کمی نہیں ہوتی آخری چیز بڑی اہم اللہ تعالیٰ ہے اس کو بھی یاد رکھنے کی تو فکر سے یا اے بادی اے میرے بندو میرے پیارے بندو ان نما ہی آ یہ زندگی میں تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ ہاں کر لیے اور تمہارا کوئی واٹس ایپ یا میسج ہے اس کو ڈیلیٹ کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو اس کو مٹا دو یہ نہیں چل سکتا یا انما ہی اعمالکم نی علیکم اے میرے بندو یاد رکھنا یہ تمہارے آمار تمہارے گفتار کردار تمہاری ایک ایک حرکت جو ہے تم غافل نہیں رہنا ہم سب اس کو نوٹ کراتے جا رہے ہیں سارا ریکارڈ ہم تیار کر رہے ہیں فی حالکم مرنے کی دیری ہے قیامت کے لیے پورا پورا بدلہ ہم تم کو دیں گے لیکن یاد رکھنا جب بدلہ ہم دینے لگے سمن دادا خیرن اس کا نام ہے آمال دائیں ہاتھ مل جائیں اور جنت پہ جانے کا ایک ارادے حکم مل جائے فل احمد اللہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اللہ رب العالمین کی حمد کرے لیکن ومن وجد غیر ذالک لیکن جس نے دوسری چیز پا لیا یعنی نہ وہ آواز بائیں ہاتھ میں اور جہنم میں داخل کیا گیا خبردار فلو اللہ نفسک وہ اپنا ملامت کرے اپنے اوپر اپنے نفس کی ملامت کرے رب نے اس کے ساتھ یاتی نہیں کیا اس نے جیسے کیا ہے ویسے اس کو بدلہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سج کو یاد کرنے کی توفیق حسی فرمائے میرے بھائی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے حسن حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم یبن آدم آدم کی اولاد آدم کی اولاد تجھ سے کتنا بھی گناہ ہو لیکن توبہ استغفار کرتا رہے تو ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے میرے بھائی رسک کا معاملہ ہاں، لینے دینے کا معاملہ سارے زندگی کے ایک ایک مسئلے کا مالک اللہ وعدہ لا شریک ہے اللہ کے رسول نے ساتھ مایا یا بنا آدم لو اللہ اے آدم کی اولاد آدم کی اولاد میں اپنے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو اللہ کا زمین میں قرآب الارض خطانہ اگر قیامت کے دن زمین بھر کر کے صرف یو اے ای کی زمین بھر کے نہیں یورپ اور امریکہ کی نہیں آسٹریلیا کی نہیں جہاں تک ہم نے زمین بنائی ہے اتنا تو نے گناہ کیا کہ دنیا کی ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی اگر اتنا بھی تو گناہ لے کر کے آیا لیکن سم مرکی اتنی گنا زمین بھر کر کے اور جب میرے سامنے آنا تو میں نے دیکھا گناہ تو نے کیا ہے سم ملکی اتنی لیکن جب میرے سامنے آنا تو میں نے فرشتوں سے کہا جتنا گناہ تم نے نوٹ کیا ہے باقی رکھو پہلے میں اس کے عقیدے توحید سے کا جاننا لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ایمان کیسے ہے سم ملکی اتنی لیکن جب مجھ سے ملا گنا تو ہے لیکن جب مجھ سے ملا تو میں نے دیکھا گنا تو زمین بھر کر کے شیطان نے کروایا لیکن لا شری کی بھی سیاح کلمہ پڑھ لینے کے بعد گردن کٹ گئی لیکن تو نے شرک نہیں کیا سب کچھ کروایا لیکن شرک سے تو بچا ہے تو تیری توحید کی برکت اگر شرک سے اپنے آپ کو بچایا تو جس زمین بھر کر کے تو گناہ لے کے آیا ہے اور اس سے زیادہ زمین بھر کر کے میں اپنی مفرت لا کر کے پیش کر دوں گا توحید یا عبادی یا عبادی یہ دس پیغام ہیں اور ہر ایک کے اندر توحید کا درس ہے توحید کی دعوت دی گئی ہے کل ان سرا تھی وہ محیا وہ مما تھی لاہ عالم لا شریک لا زندگی کا ایک ایک امن ایک ایک لمحہ ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا تو مقصرت ضرور اللہ ہماری کرے گا اللہ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے موہد بنائے متو سنت بنائے الہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے و اصحاب جو ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما صحت اور فرما ہر مصیبت سے بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ رب العالمین ہے ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے ان حضرات سے اللہ تعالیٰ وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کی غدب ہے امت اور ملت کا نقصان ہے اور قوم اور وطن کا ہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ملک ہیں ہر مسلم کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عفت کے حفاظت حفاظت فرما اللہ مظلوم جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے مقابلے میں مظلومین کی مدد فرما اور جو اتحادی فوجی تحالف فوجی ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول فرما لے جو اس میں قتل کیے جا رہے ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ بہترین خلف اور جانسی نصیب فرمائے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسن وعیتائی للقربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر وک یہ لال نکم تک اللہ حد کرد اجیب حکوم و اللہ